ایک دو چٹیں بھی آئی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر کے میں اگلے مقرر کو ان کے بہت ہی اچھے تعارف کے ساتھ دعوت دیتا ہوں انبیاء کرام کے بارے میں فلمیں بنائی گئی ہیں یہود و نصارہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور کچھ صحابہ کرام کی جنگوں کا کردار بھی اس میں پیش کیا ہے یہ انبیاء کرام کی اور صحابہ کرام کی توہین پر مبنی فلمیں ہیں اور مسلمانوں نے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں آپ حضرات خود بھی اس سے بچیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بچنے کی دعوت دے دیں گے نا دوستوں اور جن لوگوں نے یہ فلمیں بنائی ہیں ہمیں ان کا بھی بائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہمت سے یہ کام کریں گے یہاں سے جانے کے بعد تمام دوست کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے یا جس پر بھی بیٹھا ہے اس کو بتائیں گے کہ جو ہے انبیاء کرام کے بارے میں جو فلمیں بنی ہیں ہمیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے جس طرح بنانا توہین ہے اسی طرح دیکھنا بھی توہین ہے پی آئی اے پاکستان کی کمپنی ہے خسارے میں جا رہی ہے اور جائے گی کیوں نہیں کہ ساتھی نے میں نے بھی خود ایک سفر کیا تھا پی آئی اے کمپنی والے اس میں شیزان کی بوتلیں استعمال کرتے ہیں مسافروں کو دیتے ہیں پیسے مسلمانوں کے ہیں اور یہ شیزان خرید کر قادیانیوں کو فائدہ دے رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ پی آئی اے کمپنی اپنے جو ہے اس میں مسافروں کو شیزان کمپنی کی کوئی چیز نہ دے آپ حضرات کو یہ مطالبہ منظور ہے میں اپنے مہمان کو دعوت دینے سے پہلے ویسے مسئلہ بھی ہے اور یہ ہمارے مہمان اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی ادب سے درخواست کروں گا کہ مووی کیمرے پر کیمرے پر مووی یا فلم مت بنائیں یہ ویسے بھی گناہ ہے اور ہمارے حضرات یہ جو ابھی تشریف لائیں گے آپ کے سامنے یہ تو اس کے سختی مخالف ہیں ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانی صاحب اور سارے اور مسئلہ بھی یہی ہے آپ حضرات جو ہے اس پر جو ہے سختی سے عمل کریں اور ہم پہ بہت مہربانی ہوگی